ابو احوس اور ابو عوانہ نے اپنی اپنی صنعت کے ساتھ سماق سے مذکورہ بالا روایت کے ہم مانا روایت بیان کی صحیح مسلم حدیث نمبر نو سو اسی